حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام مر زہران میں ہم ایک خرگوش کے پیچھے بھاگے میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا انہوں نے اسے ذبح کیا پھر اس کی چاروں ٹانگیں مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو سترہ